اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق بڑا مہربان ہے